حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ عقبہ بن عامر کی بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے تو آپ نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر سے بے پرواہ ہے اسے حکم دو کہ سفار ہو جائے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے سعید بن ابی عروبہ نے اسی کی مانند روایت کیا ہے نیز خالد نے بھی بواسطہ اکرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی ماں بیان کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستانوے